ذکر ہے ان کا عالم عالم صلی اللہ علیہ وسلم یاد میں ان کی چشم ہے پورنم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر ہے ان کا عالم عالم صلی اللہ علیہ وسلم یاد میں ان کی چشم ہے پورنم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم دکھے دلوں کا درما ہے وہ ہم جیسوں کا شاف ہے وہ دکھے دلوں کا درما ہے وہ ہم جیسوں کا شاف ہے وہ رحمت عالم راحت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یاد میں ان کی چشم ہے پورنم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر ہے ان کا عالم عالم صلی اللہ علیہ وسلم یاد میں ان کی چشم ہے پورنم سلم واہو علیہ وسلم زلف معطر چہرہ منور دوش پہ ان کے کملی کالی زلف معطر چہرہ منور دوش پہ ان کے کملی کالی میرے رو دل بر جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یاد میں ان کی چشم ہے پورنم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر ہے ان کا عالم عالم صلی اللہ علیہ وسلم یاد میں ان کی چشم ہے پورنم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم ساری خلق میں سندر سندر رب نے ان کو خوب بنایا ساری خلق میں سندر سندر رب نے ان کو خوب بنایا حسن مجسم مجھے صلی اللہ علیہ وسلم یاد میں ان کی چشم ہے پورنم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر ہے ان کا عالم عالم صلی اللہ علیہ وسلم یاد میں ان کی چشم ہے پورنم صلی اللہ علیہ وسلم مظلوموں کا مل جاؤ ماوا کمزوروں کا حامی ناصر مظلوموں کا مل جاؤ ماوا کمزوروں کا حامی ناصر سب کا محسن محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم یاد میں ان کی چشم ہے پورنم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر ہے ان کا عالم عالم صلی اللہ علیہ وسلم یاد میں ان کی چشم ہے پورنم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم سب نبیوں میں افضل ہے وہ کیا رتبہ ہے اللہ اللہ سب نبیوں میں افضل ہے وہ کیا رتبہ ہے اللہ اللہ سارے نبیوں کے وہ خاتم صلی اللہ علیہ وسلم یاد میں ان کی چشم ہے پورنم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر ہے ان کا عالم عالم صلی اللہ علیہ وسلم یاد میں ان کی چشم ہے پورنم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم